محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار کا اختتام پیش خدمت ہے حضرت والا کے یہ دو اشعار حرم کعبہ شریف میں ہوئے بیت اللہ کے سامنے حرم کعبہ شریف میں حضرت والا کے اشعار ہوئے نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگوں سے نہ گلوں سے مجھ ہاں سے مجھ کو مطلب نہ متو کے رنگ سے یعنی دنیا میں طرح طرح کی رنگینیاں ہیں کہیں حسین شکلیں ہیں کہیں بنگلے ہیں کہیں گاڑیاں ہیں کہیں اچھی غذائیں ہیں اچھے لباس ہیں دکانیں ہیں کھیل تماشوں کی جگہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کومل حیات دنیا اللہ متا دنیا کی حیات کیا ہے دھوکے کی پونجی ہے یہ سب دھوکہ ہے جیسے تماشا گاہوں میں وہ ایک بھوت بنگلہ بنا دیتے ہیں بھوت بنگلہ اس کے اندر عجیب عجیب چیزیں ڈراؤنی رکھ دیتے ہیں سب بناوٹ کی اور لوگ جاتے ہیں اچھے اچھے لوگ اس میں دیکھ کر جاتے ہیں حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بناوٹ ایسے ہی دنیا میں انسان رہتا ہے معلوم ہے کہ یہ سب فانی ہے ان کو چھوڑ کے جانا ہے پھر بھی دل لگا بیٹھتا ہے جیسے بھوت بنگلے میں معلوم ہے کہ یہ بناوٹی ہے پھر بھی ڈرتا ہے <laughs> ایسی دنیا میں جو ہے معلوم ہے کہ یہ سب شکلیں بگڑنے والی ہیں اور خبروں میں جانے والی ہیں اور تھوڑے دن بعد ان کی شکل بگڑ جائے گی موسم ختم ہو جائے گا یہ بھی ان سے دل لگاتا ہے بنگلے گاڑیاں موٹر اور طرح طرح کی جو رنگینیاں ہیں تو ان کو دیکھ کر معلوم ہے کہ یہ سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی کوئی قیمت لگی ہماری قیمت بنگلے گاڑی موٹر سے نہیں ہے حسین شکلوں سے نہیں ہے حسن سے نہیں ہے طاقت سے نہیں ہے برادری سے نہیں ہے چودھری صاحب ملک صاحب سید صاحب تو ہی پکارے جائیں گے وہاں بیوی جو ہے ان میں پھنس جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے متنوع فرما دیا اپنے بندوں کو کہ دیکھو یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا پر ہے دھوکا اور کتنا بڑا دھوکا ہے کیا دھوکا ہے کہ جن کو تم اپنا سمجھتے ہو وہ بھی اپنے نہیں رہیں گے جن کو اپنا سمجھتے ہو کہ اپنا سمجھا اب قبر میں بھی ساتھ چلو بھائی اب تو اب تو ضرورت ہے اب تو ہم اکیلے جا رہے ہیں تو اب تو ہمیں ساتھ کی ضرورت ہے اب نہ بیوی محبت کرنے والی بیوی ہے ماں باپ ہیں بیوی بچے اور سارے نوکر چاکر خدام سب موجود ہیں قبر میں کوئی ساتھ نہیں جانا دبا کر قبر میں سب چل دیے نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو اور اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں کہ اس منزل سے ہم تو کیسی دھوکے کی جگہ ہے کہ قبر کے پاس آ کر اب منزل جو ہے وہ اب اب تو کٹن مرحلہ ہے قبر میں جا رہے ہیں تو بھائی اب اب تو اب نہ بیٹا ساتھ دے رہا ہے نہ ابا ساتھ دے رہا ہے نہ بیوی کیسی دھوکے کی جگہ ہے تو یہ طرح طرح کی رنگینیاں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے ہو کے رہتے ہو یا نفس و شیطان کے ہوتے رہتے یا آزمائش کے لیے اور بھی دیا پرچہ آؤٹ بھی کر دیا پرچہ بھی بنایا امتحان کا اور پرچہ آؤٹ بھی کر دیا کہ امتحان جو ہے وہ یہ ہے یہ سوالات آئیں گے آخرت میں نماز کا سوال ہوگا جوانی کا سوال ہوگا جوانی کہاں خرچ کی مال کا <laughs> سوال ہوگا تو دیکھو یہ یہ کام جو ہے اچھے ہیں ان کاموں میں جوانی کو خرچ کرنا صحت کو خرچ کرنا عمر کو خرچ کرنا مال کو اس طرح اس راستے میں خرچ کرنا اور یہ یہ کام شیطانی ہے یہ کام نہیں کرنا اور اس کے بدلے میں تم کو انعامات بھی ملیں گے اگر اچھے اچھے کام کرو گے دنیا میں ہمارے احکامات پر عمل کرو گے اور ہمارے بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو ہم نے تمہارے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں عادت العبادی الصالحین یہ مالا ولا را سما ولا ولا خطرہ اعلیٰ بشر جنت میں ہم تمہیں طرح طرح کی ایسی ایسی چیزیں دیں گے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں گزرا ہوگا کسی کان نے نہ سنی ہوگی کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوگی اور کسی قلب پہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا تو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دی پھر نفس و شیطان کے بارے میں بھی اطلاع کر دی کہ دیکھو یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں تم کو برائی برائی کے راستے پر لے جا کر تمہارا نقصان چاہتے ہیں اس لیے ان کی بات مت ماننا لیکن پھر بھی انسان دھوکے میں آ جاتا ہے اور ان کے بہکائے میں آ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی رکھ دیا کہ چلو اگر تم بہکائے میں آ گئے تو تم تم جو ہے توبہ کا راستہ بلایا ہے توبہ کر کے ہم کو پھر منا لو پھر ہمارے دربار میں آ جاؤ تو فرما رہے ہیں کہ نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ بو سے انسان جو دنیا میں آیا ہے رنگینیوں میں پھنسنے کے لیے نہیں آیا ان سے بچنے کے لیے آیا تو نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ بو سے کسی اور صنف کو ہے میری زندگی کا سہارا میں تو اللہ کا ہوں نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا انہی کا ہوا جا اور قفص کی تیلیاں رنگین کا دھوکہ دے نہیں سکتی کہ ہر دم مسترب رکھتی ہے یاد گلستا مجھ کو یہ میرا بسیرا تھوڑی ہے یہ میرا میرا گھرانہ میرا گھونسلہ میرا آشیاں یہ نہیں ہے یہ تو عارضی ہے تھوڑے دن کا اس کے بعد میرا اصلی آشیانہ اصلی وطن آخرت ہے تھوڑے دن کے لیے مجھے اللہ نے یہاں بھیجا ہے آزمانے کے لیے لیا بلوحم افسن و عملہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اچھے اعمال کرتا ہے اس لیے بھیجا ہے رنگینیوں میں پھنسنے کے لیے نہیں بھیجا رنگینیوں سے بچنے کے لیے بھیجا میرا دھارا میری زندگی کا دھارا میری زندگی کا رخ میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائیں کیونکہ میرے مالک وہ ہیں میرے مالک نفس و شیطان نہیں ہے میرا دل میرا مالک نہیں ہے میں دل کا غلام نہیں ہوں نفس کا غلام نہیں ہوں شیطان کا غلام نہیں ہوں بلکہ میں اپنے اللہ کا غلام یعنی ہم پر اپنے مالک کی مرضی چلے گی غلام کی مرضی نہیں چلتی مالک کی مرضی چلتی ہے نا نہ گلوں سے مجھ کو مت مطلب، نہ گلوں کے رنگ سے کیا چلو ریکارڈ گلو سے مجھ کو مطلب لگ نگ کے رنگوں سے کسی اور تو چمک اٹھا پلک پر میری بندگی کا تارا تو چمک اٹھا پلک پر میری بندگی کا تارا دیکھا کہ غلطی ہو گئی خطا ہو گئی گناہ ہو گیا اللہ کو ناراض کر بیٹھے نادانی میں نہ سمجھی میں یا جان بوجھ کر ہی لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی کریمی کا معاملہ فرمایا ہے کہ اگر تم سے خطا ہو جائے تو ہم سے معافی مانگ لو اور نہ ہم ہم نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ بوجہ اپنی محبت کے بوجہ اپنی محبت کے تم کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے چمک اٹھا فلک پر یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کا پیار لے لیا بس اور کیا ہے یہ مختصر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا پیار لے لیا جیسے بچہ خطا کرتا ہے غلطی کرتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے کام اچھا نہیں کیا ماں باپ کو ناراض کیا اب روتا ہوا آ گیا کہ ابا مجھے معاف کر دیجیے غلطی ہو گئی تو باپ کو اس پہ کتنا پیار آتا ہے وہ اس کو چمٹا لیتا ہے چل بیٹا سب معاف ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں ستر ماؤں سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں ماؤں کو تو محبت اللہ نے کرنا سکھایا سارے انسانیت کو سارے جو جاندار ہیں وہ ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے سو میں سے ایک حصہ اور باقی ننانوے حصہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے جو نادم ہوتا ہے اور جو جس کو شرمندگی ہوتی ہے اپنی خطا پر گناہ پر اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے رو رونا دھونا شروع کر دیا اللہ مجھے میں نے کیا کیا آپ کو ناراض کیا آپ سے غفلت کی زندگی گزاری اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں آپ سے دوری کا دوری کا عذاب میں نہیں لے سکتا بس آپ مجھے معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً معاف بھی فرما دیتے ہیں بلکہ اس کو اپنا محبوب بھی بنا دیتے کیسی بات ہے بتائیے کہ انسان سے کوئی غلطی کسی انسان کے حق میں ہو جاتی ہے تو اور وہ معافی مانگ لیتا ہے تو انسان معاف تو کر دیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ بھائی ہمارے سامنے نہ آیا کرو تم نے ہمیں بڑا تکلیف پہنچائی تھی تو ہم تمہیں دیکھ کے ہمیں وہ تکلیف یاد آ جاتی ہے بس ٹھیک ہے معاف کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ کیسے کریم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تاثر سے پاک ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو بس معاف ہو گیا ختم ہو گیا من دمبل کہ جو جس نے توبہ کر لی گناہ سے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں حتیٰ کہ فرشتوں تک سے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ بھلا دیتے ہیں صحیفوں سے مٹا دیتے ہیں فرشتوں سے بھلا دیتے ہیں اور جو جتنے بھی گواہ ہیں گناہوں کے جیسے زمین ہے اور <coughs> اور دوسرے مخلوقات فرشتے کرامن کاتبین سب سے بلا دیتے ہیں معاف معاف سب جیل صاف صاف بالکل ہاں۔ کیا بات ہے سبحان اللہ توبہ کا راستہ کتنا زبردست راستہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگی اسی وقت جو ہے وہ بس کام کیا بن گیا کہ چمک گئے فلک پر جو ہے وہ جس کو آپ فرماتے ہیں عجیب شیر فرمایا کہ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو ارے آنسو نکلے ندامت سے تو قسمت چمک گئی کہ ستارے اس پہ حسرت کر رہے ہیں کہ ارے یہ کیسا بندہ ہے اللہ کا اس کے آنسو ہیں اور اس کا مقام وہ دیکھتے ہیں کہ فلک پہ عرش اعظم سے چپکا ہوا ہے تو یہ گناہ کر رہا تھا اب تو یہ عرش اعظم سے چپکا ہوا ہے <laughs> قریب اللہ نے اس کو ایسی آغوش میں اپنی لپٹا لی آ جا میرے بندے پھر میرے دربار میں آ جا آز بازا ہر آنچ ہستی بازا آ کافرو گبرو بت پرستی بازا باز آ کے مانے لوٹا اللہ تعالیٰ کی زبانی مولانا رومی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے پیار کر لوٹا لوٹا میرے بندے تو جو کچھ بھی ہے جتنا گندا بھی ہے کتنا بھی گندا غلیظ ہو گیا گناہ کر کے تو اس سے کتنے بڑے بڑے گنا ہو گئے کافر کفر ہو گیا اور قبر یعنی نافرمانی ہو گئی سو سال کی نافرمانی ہو لوٹ آ میرے پاس توبہ کر لے میرے پاس لوٹ آ گر کے ماں در کہے نومیدی نے یہ میرا در ہے اللہ فرما رہے میرا در ہے یہاں نومیدی ہے ہی نہیں ناؤمیدی ہے ہی نہیں یہ میرا ای میرا گھر کے ماں درد نومیدی جی میری درگاہ میں نومیدی جی کا کوئی سوال ہی نہیں جی نہیں سو بار اگر توبہ شکستی تیری توبہ بھی اگر سو بار گناہ تو دور کی بات ہے توبہ بھی اگر ٹوٹ رہی ہے سو بار توبہ ٹوٹی پھر بھی تو میرے پاس آئے تو جائے گا کہاں <laughs> میں نے ادھر تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا کوئی دوسرا خدا ہے جب کہیں اور چلا جائے گا میں میں ناراض ہوں گا تو تو اس لیے تو آ جا بس میرے دربار میں تو باجا صاحب فرماتے ہیں اس قسمت کے چمکنے کو فرماتے ہیں ہاں اس قسمت کے چمکنے کو فرماتے ہیں کہ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو ستارے کیا جان اور کچھ بھی نہیں نہ ان کے اندر گناہ کا مادہ نہ ان کے اندر نیکی نہ ان کے ذمے کو یہ کام ان کا ذمے ہے بس خلا میں پڑے رہنا اب کیا کام ہے ان کا یہ اس سے کیا کام لیا جا رہا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں بہت سے کام ہو سکتے ہیں ستاروں کے زمین کے سورج کے چاند کے اور کس کس کے لیکن وہ خلا میں پڑے بس ان کو کوئی عبادت نہیں کرنی ان کی عبادت اتنی ہے کہ بس وہ خلا میں پڑے اور جہاں اللہ نے جن جن جسام کو حکم دیا ہے کہ تیرتے رہو وہ اپنے دائرے میں تیر رہے یہ ان کی عبادت ہے لیکن ان کی اس عبادت کا ان کو قیامت میں آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا یہ ایک انسان ہے اور ایک جنات ہے دو دو قوموں کو اللہ نے جو ہے ہو رکھا ہے کہ یہ تم اچھے اچھے کام کرو برے کام سے بچو تو تمہارے لیے انعامات اور برا کام کرو گے تو تو کیا بات ہے کہ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو تمنا کہکشاں تو ہے یہ میری آستین ہوتی کہکشاں کے لیے کاش یہ جس آستین سے اپنی <clears throat> ندامت کے آنسو کو پوچھ رہا ہے کاش ہم اس کی آستین کیا قیمت ہے آنسو کی ہے اللہ کے دربار میں اپنے اپنے گناکار بندوں کے آنسو کی کیا قیمت ہے واہ واہ واہ نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ نگلو کے رنگ سے نہ نگلو سے مجھ کو مطلب نہ نگلو کے رنگ جو گرے در زمین پر میرے آش کے ستارے تو چمک اٹھا پلک پر میری بندگی کا نارا تو چمک سے کسی اور کو ہے میری زندگی کا دھارا کسی اور عارف ربانی سفر نامہ ری یونین حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شرعی شرعی پردے کی تاکید اس کے بعد ناشتے کے لیے دستفان لگایا گیا اور ناشتے کے بعد حضرت والا نے یہ دعا پڑھی الحمد للہ اطعمنا و وجعلنا و جالنا اور ارشاد فرمایا کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعا میں وجعلنا مسلمین کے دو معنی ہیں من والمنقادین فی امر الدین یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید نصیب فرمائی کہ ہم مشرق نہیں ہیں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں نظر کی حفاظت کرتے ہیں یہ نہیں کہ گھر میں نامحرم عورتوں میں گھسے جا رہے ہیں سب خیال رکھو اس بات کا ورنہ قیامت کے دن مقدمہ چل جائے گا جس گھر میں نامحرم عورتیں خالہ ذات پھوٹی ذات بھابھی سالی ممانی چچی وغیرہ ہوں تو بغیر اجازت کے مت گھسو پہلے پردہ کراؤ کہ میں آ رہا ہوں اول تو گھر میں گھسنے کی ضرورت ہی کیا ہے اگر کسی مرد کو کھانا پکانے کا سلیقہ ہے تو بھی وہ نامحرم عورتوں میں گھس کر ہر نہ پکائے کہ لائیے بھابھی جان آپ کے لیے کھانا پکا دوں اب چمچا بھی چلا رہے ہیں اور بھابھی سے گفتگو بھی ہو رہی ہے بلکہ ان سے یہ کہلوا دیں کہ اگر آپ کو میری خدمت چاہیے تو یہاں سے ہٹ جائیں یا باورچی خانہ گھر کے باہر بنائیے آپ حضرات میرے یہاں کبھی تشریف لائیں تو دیکھیے گا کہ باورچی خانہ بالکل باہر ہے کسی عورت کا سایہ بھی نہیں پڑ سکتا ہے تو باہر پکا کر کے اندر بھجوا دو نیکی کی نیکی ہو گئی تقوا کا تقوا ہو گیا یہ رواج عام ہے میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ خالو صاحب وہ لیے اندر چلے آ رہے ہیں ساری عورتیں وہاں سردی میں لکڑیاں جلا کر سینک رہی ہیں خالو صاحب سامنے بیٹھے ہیں یہ نفس کا بہت خطرناک مرض ہے جب نفس کچھ نہیں پاتا تو پھر ادھر ادھر دیکھ کر حسن کا اوس چاٹتا ہے اگر نظر سے مزہ نہ آتا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بد نظری کو آنکھوں کا ذنا کیوں فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے زین نظر بری سے عورتوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے نفس کو مزہ آتا ہے تبھی تو اسے زنا قرار دیا گیا اور اس عمل عمل بد کی وجہ سے حلاوت ایمانی سے محروم رہے گا اس کو کبھی عبادت میں مزہ نہیں آئے گا یہ ظالم کیا ایمان کی مٹھاس پائے گا میرے شہر نے فرمایا کہ خالو سے بھی پردہ ہے تو میں نے کہا بھائی اس بھالو کو نکالو خالو بر وزن بھالو یہ کہاں گسا چلا آ رہا ہے خالو بر وزن بھالو ریچھ کو اردو میں بھالو کہتے ہیں بڑی مشکل سے انہیں نکالا گیا بد نظری کی عادت پڑی ہوئی ہے نظر سے نفس مزہ لیتا رہتا ہے جسے چھوڑنا نہیں چاہتا نیک اعمال کرنا ایسا ہے جیسا کہ گنا چوسنا اور گناہ چھوڑنا ایسا ہے جیسے کوئی منہ سے گنا چھین رہا ہو دیکھیے اس سے کیسی لڑائی لڑتا ہے بد نظری کے گناہ کو لوگ آج کل گناہ نہیں سمجھتے بلکہ اگر کوئی یہ گناہ نہ کرے تو اسے خشک سمجھتے ہیں یعنی ناپسندیدہ عناصر میں اس کا شمار ہوتا ہے اگر یہ کسی گھر جائے اور بھابھی سے بات نہ کرے خالہ کی بیٹیوں سے گفتگو نہ کرے کیونکہ ان سے پردہ شران فرض ہے تو کہتی ہیں کہ بھائی کیسے آئے کہ باہر ہی باہر سے چلے گئے بھیا نے تو ہمارا حق ادا ہی نہ کیا بھیا ہم کو بالکل بھول گئے حالانکہ اس بیچارے نے تقوا سے اللہ کے خوف سے اپنے کو باہر رکھا جس کے دل میں خدا کو راضی کرنے کا تعیہ پیدا ہو جائے وہ سارے زمانے سے نہیں ڈرتا سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے پھر اس نظر سے جانچ کر کے تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے اور زمانے سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ زمانہ کیا کہے گا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے جو مفتی اعظم پاکستان تھے ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے سے زمانہ خود ہے زمانے ہم نہیں ہم زمانہ ساز ہیں زمانہ سازی یعنی زمانے بنانا ہمارے اختیار میں ہے زمانہ ہمیں نہیں بناتا ہم زمانہ بناتے ہیں تو تقوی برباد کرنے کا شیطان نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ جہاز میں بیٹھے ایئر ہاسٹل سے گفتگو کر رہے ہیں کچھ لطیفہ سنا کے ہنسا دیا اب جو وہ اس کے لطیفے پر پھنس گئی تو یہ سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا یہ پھنس گئی حالانکہ ظالم خدا کے غضب میں آ گیا ہے دوسرے کو ہنسا کر اپنے رونے کا انتظام کر رہا ہے ان لطیفہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اتنا ہی لطیفہ بیان کرو اتنا ہی ہنساؤ جتنا تمہیں رونا نہ پڑے جوتے لطیفے سنا کر دوسروں کو ہنسا رہے ہیں بتائیے ایئر ہاسٹس کو ہنسانے سے تمہیں کیا ملے گا وہ تو سوری کہہ کر چلی جاتی ہے اور دل میں یہ کہتی ہوگی کہ کوئی مسخرہ ہے ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی باوقار انداز میں اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں نظر بچا کر رکھتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں تو وہ بھی سوچتی ہے کہ یہ کوئی اللہ والا ہے دوران گفتگو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی چوٹ اور محبت کا زخم اگر بھرنے لگے تو فورت کسی اللہ والے کے پاس جاؤ اس کی آہ وباں سنو تاکہ پھر خدا کی یاد میں تمہارے زخم ہرے ہو جائیں بس قبول اللہ تعالیٰ قبول فرما فرما دے دے عمل کی توفیق نصیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ